جز نمبر پانچ ہے یہ اسی کا کنٹینیوشن ہے جو ہم چوتھا رکو کر رہے تھے اسی کا کنٹینیوشن دیکھتے ہیں ہم وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں یعنی شادی شدہ عورتیں حرام ہیں شوہر والی جن کے شوہر ابھی زندہ ہیں تو ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے ان کے علاوہ باقی عورتوں کے ساتھ ان کے مہر ادا کرو گواہوں کی موجودگی میں تو پھر نکاح وہ جائز ہے جتنے یہاں محرمات بیان کیے گئے ہیں ان سے نکاح حرام ہے لیکن اس کے علاوہ نکاح کر سکتے ہیں نکاح سے مقصود حفاظت نفس ہے نکاح کیوں کیا جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ حفاظت نفس ہو بدکاری سے بچا جائے نہ کہ صرف شہوت کو پوری کرنا خواہش کو پوری کرنا مقصد ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہے بلکہ بدکاری سے بچنا بھی ایک مقصد ہے لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح جائز ہے ان کے مالک سے اجازت لے کے ان سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے اگر کوئی لونڈی زنا کرے تو اسے آدھی سزا ملے گی یعنی اگر زنا کا لونڈی ہے تو اس کی آدھی سزا کیسی ہوگی جیسے سو کوڑے مارنا آزاد عورت کے لیے تو یہاں پر لونڈی اگر زنا کرتی ہے تو اس کو پچاس کوڑے مارے جائیں گے اس کو آدھی سزا ہوگی رکو نمبر پانچ ہے آئے نمبر ٹوینٹی سکس سے لے کے تھرٹی تھری تک جس میں لین دین میں درستی اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں نیک لوگوں کے راستے پر چلانا چاہتا ہے اور خواہشات کے بندے چاہتے ہیں کہ تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دے تم سیدھا راستہ چھوڑ دو یہ خواہشات کے بندے تم سے چاہتے ہیں تو چوکنا رہنا چاہیے ایسے لوگوں سے آگے فرمایا ایمان والوں لوگوں کے مال باہمی رضامندی کے ساتھ لین دین کے بغیر نہ کھاؤ خودکشی نہ کرو اب بیچ میں ہی خودکشی کا کہاں ٹاپک آ گیا سوسائڈ نہ کرو کیوں کیونکہ کیا ہوتا ہے جب بزنس وغیرہ کرتے ہیں اس میں کچھ لاس ہو جاتا ہے لوگ سوسائڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر بیچ میں ہی خودکشی کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ایون یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کہ نکاح کے بارے میں چل رہا تھا عورتوں کے حقوق اور نکاح کے بارے میں تو بیچ میں یہ خودکشی کہاں آ گئی تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ نکاح کے مسئلے میں عورت اتنا آدمی کو تنگ کر دیتی ہے کہ آدمی خودکشی کر دیتا ہے یا عورت اتنی تنگ ہو جاتی ہے دہیج کے مسئلے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے عورت کبھی کبھی خودکشی کرتے ہیں یا تو یہ ہوتا ہے کہ دہیج نہیں مل رہا ہے تو اس کو دوسری دنیا میں پہنچا دیتے ہیں تو یہ بھی مسئلے ہوتے ہیں تو بیچ میں ہی خودکشی کا یہاں پر مسئلہ آ گیا یعنی لین دین کے معاملے میں بھی خودکشی کر دیتے ہیں لاس ہونے کی وجہ سے اور دہیج کے معاملے میں بھی یا تو عورت بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے تو آدمی خودکشی کر دیتا ہے تو خودکشی کرنا حرام ہے ایسا کرنے والوں کے لیے دوزک ہے وہ دوزک کا مستحق ہے اور بخاری میں بھی آتا ہے جو شخص اپنے آپ کو کسی چیز سے ہلاک کر دے وہ دوزک میں اس چیز سے عذاب دیا جائے گا یعنی اگر کوئی گلا گھونٹتا ہے اپنے آپ یعنی رسی باندھ کے اپنے آپ کو مار دیتا ہے گلا گھونٹ کے مارتا ہے تو وہ جہنم میں اپنا گلا گھونٹتے رہے گا یہی اس کی سزا رہے گی کہ وہ گلا گھونٹے رہے گا یا پھر کوئی اور چیز سے اپنے آپ کو ختم کرتا ہے چاقو لے کے مارتا ہے تیر مارتا ہے تو وہ ویسے ہی کرتے رہے گا جہنم میں جس چیز سے اس نے اپنے آپ کو مارا تھا تو خودکشی کرنا یہ بہت کبیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے اسی لیے کہا گیا آگے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم معاف کرتے رہیں گے تو کبیرہ گناہوں سے بچو تو پھر چھوٹے گناہیں تمہارے معاف کر دیے جائے گے آگے فرمایا دوسروں پر حسد نہ کرو حسد کرنا جائز نہیں رشک کرنا علاو ہے رشک کا مطلب کیا ہے اگر کسی کو کچھ ملا ہے دولت ملی ہے یا علم ملا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ تو نے اسے بھی دیا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے مجھے بھی وہ فضل ادا کر دے مجھے وہ نعمت دے دے لیکن یہ کہنا کہ اللہ اس سے چھین لے وہ نعمت دولت ہو یا علم ہو اسے کچھ یاد نہیں رہنا چاہیے یا اس کی دولت چھین جائے یہ الاؤ نہیں ہے حسد نہ کرو کسی کے اوپر رشک کر سکتے ہیں لیکن حسد جائز نہیں اور حسد کی کئی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں اور قرآن آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حسد کرنا منع ہے اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو اللہ نے اس کو دیا ہے نا تو کیوں حسد کرے اللہ تمہیں بھی دے سکتا ہے مانگ کر تو دیکھو اللہ تمہیں بھی ادا کرے گا اور اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے رہو جو بھی تم نے عہد لیے ہیں کسی کے ساتھ وہ پورے کرتے رہو بلا شبہ اللہ تمہارا نگران ہے تم کیا کر رہے ہو کیا بول رہے ہو اور کیا نہیں بول رہے ہو کیا بول کے نہیں کر رہے ہو یا کر رہے ہو سب کچھ اللہ دے کر آئے رکو نمبر چھ ہیں آئے نمبر تھرٹی فور سے لے کے فورٹی ٹو تک جس میں شوہر کا درجہ بتایا گیا ہے اور گھریلو معاملات جو ہوتے گھر کے معاملات اس کا فیصلہ اس کے معاملات کے فیصلے کے بارے میں بتایا گیا ہے فرمایا کہ مرد عورتوں پہ حاکم ہے قوام ہے مرد ناراض نہ ہو عورتیں یہ اللہ نے قانون بنایا ہے کہ آدمی قوام ہے آدمی حاکم ہے اپنے گھر کا خاندان میں سربراہی یعنی چیف جو ہوتا ہے اس کا مقام مرد کو حاصل ہے کیوں کیونکہ پہلے تو اللہ نے اس کو فضیلت دی ہوئی ہے اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہوئی ہے تو اللہ کا حکم ہے سب سے پہلے وہ مانو چونچا نہیں کرو کیوں آدمی قوام ہم کیوں قوام نہیں ہیں تو پہلی بات اللہ کا حکم ہے دوسری بات اس لیے کہ وہ خرچ وغیرہ وہی چلاتا ہے جو ایکسپینسز ہے وہ ذمہ داری آدمی کی ہے وہ خرچ چلاتا ہے گھر کا وہ اپنی فیملی یا خاندان پر مال خرچ کرتا ہے اس لیے اس کو اللہ نے قوام بنایا ہے حاکم بنایا ہے گھر کا باس ہے وہ تو اس کو مانو باس مانو پھر آگے نیک بیویوں کی صفات بیان کی گئی ہے دیکھیے نیک بیوی ہوگی تو قوام مانیں گی نا اس کو ورنہ اس کو قوام کیوں ہم بھی تو باس ہیں اس کے یہ کرے گی تو نیک بیویوں کی صفات بیان کی ہے کہ نیک بیویاں کون ہیں نیک بیویاں شوہر کا احترام کرتی ہیں اس سے بدسلوکی کی نہیں کرتی بلکہ اس کی رسپیکٹ کرتی ہے شوہر کے پیچھے اس کے غیر موجودگی میں مال اور عزت کی حفاظت کرتی ہے اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے اور اپنے عزت کی بھی ذنا نہیں کرتی وہ لیکن عورتیں اگر سرکشی کریں ایروگنٹ ہو جائیں بہت زیادہ سرکش ہو گئی ہیں آدمی کو مار پیٹ کر رہی ہیں گالیاں گلوچ کر رہی ہے اس کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہے اس کو کچھ کچھ بول رہی ہیں اور اس طرح سرکش ہو گئی ہے جیسے کہاں مر گئے جس طرح بولتے ہیں نا کہاں مر گئے تم یا کیا ہو ہو ہو گیا کیوں چیخ چلا رہے ہیں اس طرح سے بہت زیادہ سرکش گئی ہے تو انہیں نصیحت کرو ڈائریکٹ طلاق نہ دو ایسی عورتوں کو سب سے پہلا سولوشن یہ ہے کہ ان کو پیار سے بتاؤ نصیحت کرو پہلا سولوشن مار پٹائی پہلے ہی شروع نہیں کرو پہلا کام نصیحت کرنا اگر اس سے باز نہیں آئے پھر بھی وہ سن نہیں رہی ہے ویسی اس کی عادت بنی ہوئی ہے روز کی طرح اس سے باز نہیں آ رہی ہے تو پھر دوسرا سولوشن یہ ہے کہ اس کے بستر جدا کر دو اس کے ساتھ نہیں سو اس کو الگ کر دو اپنے کمرے سے یا اپنے بستر سے اور اگر ضرورت ہو تیسرا سولوشن یہ بھی کام نہیں چل رہا ہے اس سے بھی وہ باز نہیں آ رہی ہے آرام سے خوش ہے وہ اور اپنی وہی عادتیں اس نے اپنائی بھی ہیں تو تیسرا سولوشن اس کو ہلکی مار مارو ہلکی مار مارنا ایسا نہیں کہ اس کی ہڈیاں پسلیاں ایک کر دے اور اس کو اتنا مارے کہ لہو لہان ہو جائے یہ منع کیا گیا سختی سے منع کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت مار مارنے سے بالکل منع کیا ہے ابن عباس سے جب پوچھا گیا کہ ہلکی مار مارنے سے کیا مراد ہے تو انہوں نے کہا کہ جیسے مسواک کی لکڑی سے مار ماری جاتی ہیں کتنا مار لگتا ہے اس سے تو وہ ویسی مار مارو اس مار کا مقصد کیا ہے کہ بیوی کو ایک احساس دلانا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حق میں غلطی کر رہی ہے اور شوہر کو اپنے بیوی کو صحیح کرنے اور اصلاح کرنے کا حق ہے وہ اصلاح کرے نہیں تو کیا ہوگا ڈائریکٹ طلاق دے گا گھر ٹوٹنے کا امکان ہوتا ہے تو اس کا حق ہوتا ہے کہ اس کی اصلاح کرے تو اتنی ہی مار جتنی مسواک کی لکڑی سے لگے اتنی ہی وہ مار مار سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں مارے پھر بھی معاملہ نہیں ہو رہا ہے یعنی معاملہ طے نہیں ہو سکتا ہے پھر بھی وہ اسی سرکش بنی ہوئی ہے شیطان آ گیا ہے اس کے اوپر تو پھر خاوند جو شوہر ہے اس کے خاندان سے ایک آدمی اور بیوی کی طرف سے ایک آدمی آربیچر یعنی جو حکم ہوگا وہ بن کر دونوں کے اصلاح کر دیں شوہر اور بیوی کی طرف سے کیوں آدمی بلائیں پڑوس پڑوس کیا کوئی اور کیوں نہیں کیونکہ جو آدمی کی طرف سے جو کوئی ہوگا وہ آدمی کو اچھی طرح جانتا ہے اس کے عادات وغیرہ اس کو پتہ ہے اور عورت کی طرف سے جو بھی ہوگا آربیٹر جو بھی حکم ہوگا اس کو اس کے عادات برابر پتہ ہے تو وہ صلاح کرنے میں بہت اچھے ہوں گے تو اس لیے کہا گیا کہ آدمی کی طرف سے یعنی آدمی کے رشتہ داروں میں سے ایک کوئی حکم اور عورت کی طرف سے ایک حکم کوئی آ جائے اور ان دونوں کی صلاح کر دیں اگر نیت دونوں کی نیت درست ہوگی اب اس میں یہ کہا گیا نیت درست ہوگی یعنی شوہر اور بیوی کی نیت اور یہ بھی کہا گیا جو حکم ہے دونوں کی طرف سے ان کی بھی نیتیں اگر درست ہوگی تو اللہ ضرور باہم موافقت پیدا کر دے گا ان میں دونوں اچھے سے رہنے لگیں گے تو نیت کی درستگی بھی ضروری ہے اب بیچ میں ہی کہا گیا صرف گھریلو مسائل میں الجھے نہ رہو صرف طلاق نکاح جھگڑے فساد اس میں ہی نہیں لگے رہو بلکہ اللہ کی عبادت کرو اس کو بھولو نہیں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ کسی کے سامنے ماتا نہیں ٹیکو کہ ہمارے اتنے مسئلے مسائل چل رہے گھر کے چلے جا کے کسی درگاہ وغیرہ کے سامنے جھکتے اور وہاں سے مانگتے یا کسی کے سامنے جھکتے نہیں یہ سب شرک وغیرہ نہیں کرو اور والدین رشتہ دار یتیموں مسکینوں پڑوسیوں ساتھیوں مسافروں اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو سب کے ساتھ اچھے رہو گھر کے جو مسئلے مسائل لوگوں پر مت ٹھوپو کہ آپ لوگوں سے ہی کٹی کرنا شروع کر دیں بیوی یا شوہر کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی برا سلوک کرنا شروع کر دیں اکثر ہوتا یہی ہے نا کہ جو سسرال والوں سے پھر بدتی نہیں ہے کیونکہ یہ میری بیوی ایسی یا میرا شوہر ایسا چلے ان کے ساتھ کٹ آف کر کے رکھ دیتے میاں بیوی کے جھگڑے فساد میں پھر سبھی کے ساتھ بدسلوکی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں کر اور بھی ایک ریزن ہوتا ہے کہ فخر کی وجہ سے ان سارے لوگوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کرتے اس لیے فرمایا اللہ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اکثر اوقات کیا ہوتا ہے غرور و فقر کی وجہ سے ہی انسان دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو ایسا نہیں کرو سب کے ساتھ مل کے رہو سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو بھلے ہی کوئی اپنے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اور آگے فرمایا اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کے بتائے ہوئے راستے میں خرچ کرتے رہو نمائش یا دکھاوے کے لیے نہیں کرو اپنے خرچ آج کا دیا ہوا کل کام آئے گا جو بھی تم کرو گے کل تمہارے آخرت میں کام آنے والا ہے آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گواہ بھی ہوں گے اس لیے احتیاط سے کام لو آج غلط کام کرو گے تو کل پچھتاؤ گے واپس نہیں آ سکتے اچھے کام کرنے کے لیے اس دنیا میں تو آج سنبھل کے رہو اچھا سلوک کرو اچھے کام کرو اور جو بھی اللہ نے حکم دیے ہیں اس پہ عمل کرو رکو نمبر سات آئے نمبر فورٹی تھری سے لے کے ففٹی تک اس میں نماز کے جو شرائط ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اہل کتاب سے خطاب کیا گیا ان کے بارے میں بتایا گیا اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ پہلے نماز کے شرائط کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کا ارادہ نہ کرو کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ زبان سے کیا کہہ رہے ہو شراب وغیرہ یا کو کوئی ایسا نشہ چڑھ جاتا ہے کوئی دوائی وغیرہ کی وجہ سے تو اس حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ کیونکہ تمہیں نہیں پتہ چلے گا تم کیا کہہ رہے ہو اسی طرح جنابت کی حالت میں نماز نہ پڑھو کیونکہ نماز کی ادائیگی سے پہلے نہانا فرض ہے جو بھی جمبی ہیں وہ پہلے غسل کر لیں اس کے بعد نماز ادا کریں اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا بیت الخلاء سے آیا ہو ٹوائلٹ وغیرہ سے آیا ہو واش روم سے آیا ہو پیشاب وغیرہ ہو گئی ٹوائلٹ ہو گیا وہاں سے آ گیا ہو یا پھر مباشرت کی ہو باہر بھی تمہارا میاں بیوی کا تعلق ہوا ہو اور یہ ہو رہا ہے کہ غسل کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے اب تو کیا کرو وضو اور غسل کی جگہ تیمم کر لیا کرو اس کے لیے بھی آپشن دیا ہوا ہے نماز کسی بھی طرح جائز نہیں کہ آپ اس کو اسکیپ کریں نہیں نماز کا ٹائم آ گیا اب پانی نہیں مل رہا ہے غسل بھی فرض ہو گیا یا تو وضو کرنا ہے کیونکہ بیت الخلاء سے آئے ہوئے ہیں چھوٹی ناپاکی یا بڑی ناپاکی جو بھی ہیں تو آپ کیا کرو تیمم سے کام چلا لو تیمم کرو اور نماز پڑھ لو اس کے بعد یہود اور نصارہ کی گمراہی کے بارے میں مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ جس طرح تمہیں کتاب اللہ دی گئی اللہ کی کتاب دی گئی تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی کتاب دی گئی تھی مگر وہ ہدایت سے پھر گئے ان کو کتاب ملنے کے باوجود انہوں نے کتاب پہ عمل نہیں کیا تو اب تمہارا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم بھی ویسے ہی بن جاؤ تم ان کے راستے پر چلنے سے بچنا ان کی طرح نہیں کرنا کتاب ملی ہے اس پہ عمل کرو مدینہ کے یہودی ایسے بدبخت تھے کہ زو معنی تکبرانہ الفاظ بول کر بدتمیزی کرتے وہ یہ کرتے کہ مثلا جو یہودی تھے وہ سمینا و واتانہ کے بدلے کیا کہتے سمینا و واسینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے اور یہ کہنے کے بدلے کہ ہم نے سنا اور ہم نے تمہاری اطاعت کی اس کے بدلے کیا کہتے سمینا واسینا یعنی ہم نے سنا اور ہم نے تمہاری نافرمانی کی اس طرح سے وہ بات کرتے یا رائنا کے بدلے رائنا کہتے رائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا خیال کرو یعنی ہمارے طرف نظر کرم کرو یا ایکسکیوز میں جیسے ہم انگلش میں یوز کرتے ہیں تو اس طرح سے وہ لوگ یوز کرتے تھے رائنا تو یہ جو بدماش یہودی تھے وہ کیا کرتے تھے رائنا کہتے تھے رائنا کا مطلب ہوتا ہے رائنا ہمارے چرواہے اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبانوں کو ٹوسٹ کر کے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے بدتمیزی کرتے تکبرانہ الفاظ استعمال کرتے اور کس طرح کہتے ہیں اس میں غیر مسمع یعنی سنو اور آگے کہتے چپکے سے آہستہ سے بولتے تمہاری بات سنی ہی نہ جائے اس طرح سے کرتے اتنے بدتمیز تھے یہ تو اس طرح کے الفاظ جو رائنا کے بدلے رائنا کہنے کے بدلے کہا گیا کہ تم انظر نہ کہو ایسے الفاظ جس سے ڈبل معنی یوز ہو سکتے ہیں تو ایسے الفاظ بھی استعمال نہیں کیے جائے یہ کہا گیا مسلمانوں کو تو اس طرح کے زو معنی الفاظ استعمال نہ کریں مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم ایسے لفظوں کو سرے سے ہی استعمال نہ کرو جو ڈبل میننگ رکھتے ہو اہل کتاب ایمان لے آئے تو پھر ان کے لیے بہتر ہوگا اور اپنے آپ کو درست کر لے تو بہتر ہے ان کے لیے ورنہ سزا کے لیے وہ بھی تیار ہو جائے شرک ناقابل معافی گناہ ہے اس شرک کی کوئی معافی نہیں ہو سکتی آگے فرمایا کہ خود دعوے کرنے سے آدمی پاک نہیں بن جاتا خود کہے میں پاک ساز ہوں میں پاک ہوں تو اس سے آدمی پاک نہیں بنتا جیسے یہود اور نصارہ کیا کہتے تھے ہم اللہ کے چہیتے ہیں پیارے ہیں ہم اللہ کے تو اس سے اللہ کے چہیتے نہیں بنتے پاک نہیں بن جاتے پاک تو وہی ہے جسے اللہ پاک کر دیں پھر آگے رکو نمبر آٹھ آتا ہے آیا نمبر ففٹی ون سے لے کے ففٹی نائن تک جس میں بتایا گیا کہ آخری فیصلے کا حق کس کو ہے کون آخری فیصلہ کرے گا کہا گیا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا وہ جپت پر جپت کا مطلب کیا ہے جادو یا فارچون ٹیل فیوچر کے باتیں بتاتے ہیں نا مستقبل کا حال وغیرہ بتاتے ہیں پھر اس کے بعد فالگری بھی آتا ہے اس میں تعویز گنڈے بھی آتے ہیں تو جبت پر اور تاغوت پر تاغوت کس کو کہتے ہیں جیسے باطل معبود انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اللہ کو چھوڑ کر یا پیر و مشائق جو ہے وہ بھی آتے ہیں پھر سوشلزم جمہوریت وغیرہ اس میں آتا ہے تاغوت کے اندر تو یہ جو جن کو کتاب دی گئی ہے وہ جبت پر اور تاغوت پر ایمان لاتے ہیں اور کافروں سے کہتے ہیں مسلمانوں سے تم زیادہ بہتر ہدایت یافتہ ہو ہوتا یہ تھا کہ مشرق جو تھے وہ پوچھتے تھے یہودیوں سے ان کو پتہ تھا یہ کتاب والے ہیں زیادہ نالجبل ہیں تو ان سے پوچھتے تھے بتاؤ یہ جو مسلمان ہیں تم کو دکھ رہے ہیں وہ زیادہ ہدایت یافتہ تم کو نظر آ رہے کہ ہم زیادہ ہدایت والے ہیں تو یہود وغیرہ کہتے تھے کہ ان سے مسلمانوں سے بیٹر تو تم لوگ ہیں اس طرح سے کہتے تھے تو کہا گیا کہ یہ اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے بہتر تو تم ہو ان لوگوں پر اللہ کی لانت ہے آگے فرمایا کہ ان بخیل یعنی جو کنجوس لوگ ہیں بخیل لوگ بخیل لوگوں کو اگر حکومت مل جائے یعنی یہود وغیرہ کو اگر حکومت مل جائے تو کوئی حصہ بھی حکومت کا ایون حکومت چھوڑو حکومت کا کوئی بھی حصہ مل جائے تو وہ لوگوں کو ایک کھجور کی گٹلی کے سوراخ کے برابر بھی کچھ نہ دے کھجور کی گٹلی کا سوراخ کتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنا تک وہ نہ دے اتنے کنجوس ہیں یہ لوگ اتنے بخیل ہے یہ مسلمانوں کو جو عروج مل رہا تھا اس کی وجہ سے یہ لوگ حسد کر رہے تھے مسلمانوں سے آگے کہا گیا کہ کافر کی آخرت میں جب جسموں کی کھال گل جائے گی ندیجت کا ورڈ آیا ہوا ہے اس کا مطلب پک کے جیسا پک کے بوائل بوائل ہو کے پکتا ہے نا اور پھر وہ جل جاتا ہے تو وہ کھال جب پگھل جائے گی جل جائے گی کتنی بڑی بات کی گئی دیکھیں جب جسموں کی کھال گل کے پک کے جل جائے گی گل جائے گی تو ہم دوسری کھال بدل دیں گے نہیں یعنی وہ کھال کے بدلے ہم دوسری کھال ان کو دے دیں گے کیونکہ ایک بار کھال جل جاتی ہے نا تو پین نہیں ہوتا درد کا احساس نہیں ہوتا اس لیے دوسری جلد دوسری اسکین ان کو دی جائے گی کیوں تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے جو اس دنیا میں بہت سارے مزے لوٹ رہے تھے شرک کر رہے تھے کفر کر رہے تھے مسلمانوں کو ستا رہے تھے تو اس کا مزہ وہ چکھے اور ایمان والے گنجان درختوں کے باغات میں گھنی چھاؤں میں آرام کر رہے ہوں گے جب بے عذاب کی بات آتی ہے وہاں پر جنت کی بھی بات نعمتوں کی بھی بات آتی ہے آگے فرمایا ایمان والوں اپنی امانتوں کی ادائیگی کرو لوگوں کے درمیان فیصلے انصاف سے کرو جو بھی فیصلے ہیں گھر کے فیصلے ہو یا باہر کے فیصلے ہو وہ انصاف سے کیا کرو اللہ اور اس کے رسول کا کہاں مانو جو بھی کہا گیا ہے اپنے حاکموں کی اطاعت کرو جو بھی حاکم کہے تو اس کی اطاعت کرو حاکموں سے اختلاف ہو جائے تو آخری فیصلہ کرنے والی آتھورٹی کون ہے اللہ اور رسول ان کا مانو اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو اپنے معاملات کو اور دیکھو کیا اللہ اور رسول کے کیا فیصلے تھے تو اس کی طرف پھیر دو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو یہ سب سے بہتر صورت ہے تو آخری فیصلہ اللہ اور رسول کی طرف لوٹایا جائے گا اور حاکموں کی بھی ساری بات مانی جائے گی سوائے اگر وہ قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہے تو وہ بات نہیں مانی جائے گی رکو نمبر نائن ہے نائن نمبر رکو ہے آیا نمبر سکسٹی سے لے کے سیونٹی تک اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع مکمل پیروی کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے دل کے منافق ایمان کے جھوٹے دعوے کرنے والے یعنی دل سے تو ان کا ایمان نہیں ہے بس اوپر اوپر کے دعوے یا تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے یا ایسے ہی مسلمان بنے ہوئے صرف اوپر اوپر کے دعوے کرنے والے اپنے مقدمات فیصلے کے لیے مخالفین اسلام کے سامنے پیش کرتے ہیں اسلامی قانون کے مطابق نہیں کرتے بلکہ جو اسلام کے مخالف ہیں ان کے قانون کے مطابق اپنے فیصلے کرتے ہیں اللہ کی آیات کے مطابق فیصلہ کرنے میں ہچکچاتے ہیں کہ نہیں اس میں ہمیں نقصان ہمارا نظر آتا ہے کیونکہ ظاہری نقصان کو دیکھتے ہیں انہیں نہیں پتہ ہوتا ہے کیا نقصان ہے اور کیا نفع ہے جب کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اپنے اخلاص کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا تو ارادہ بھلائی کا تھا اور موافقت کا تھا میل ملاپ کا تھا ہمارا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا برا ارادہ نہیں تھا ہماری نیتیں تو خالص تھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جھوٹے باتیں جب کہ اللہ ان کے دلوں کا حال بخوبی واقف ہے اس سے اللہ ان کے حالوں کو جانتا ہے ان کے دل میں کیا چل رہا ہے اور ظاہر میں کیا بول رہے ہیں ہر ایک کے حال سے اللہ واقف ہے آگے فرمایا نبی کی آمد اس لیے ہوتی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اس لیے نبی آتا ہے اگر یہ لوگ غلطی کر کے ندامت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ سے استغفار فرماتے ان کے لیے معافی مانگتے تو یہ لوگ خود دیکھتے کہ اللہ کس قدر رعوف الرحیم ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا تیرے رب کی قسم ان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا مکمل نہیں ہو سکتا جب تک یہ اپنے تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ بنائیں اور آپ کے فیصلوں کو بلا چوں چرا تسلیم نہ کرے آپ کے فیصلے پر دل میں ہرگز کوئی تنگی محسوس نہ کرے کوئی میل نہیں لائے تو آج ہمارے لیے کیا ہے قرآن اور سنت کے جو احکام ہیں اس کے حساب سے فیصلہ کریں آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو قرآن اور حدیث پہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا فیصلے آئے ہیں تو اس حساب سے اپنے فیصلے کریں اور فیصلے کے بعد اپنے دل میں بھی تنگی نہیں رکھیں اس کو صاف دل سے تسلیم کریں اس کو قبول کریں اور اس پہ عمل کریں اس رکو کے آخر میں اعلان فرمایا جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس کا حشر انبیاء صدقین شہداء اور صالحین کے انعام یافتہ گروہ کے ساتھ یعنی جن پہ اللہ نے انعام کیا ان کے ساتھ ہوگا اب دیکھیں ہم نے سورہ الفاتحہ میں جو کہا تھا انعام تعلیم انعام یافتہ لوگ کون ہیں اس کی تفصیل کہاں پر آئی ہوئی ہے کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں تو انبیاء صدیقین شہدا اور صالحین ان لوگوں کے ساتھ ان کا شمار ہوگا ان لوگوں کے ساتھ وہ کمپنی رکھیں گے ان کی رفاقت ہوگی جن پر اللہ نے انعام کیا اور ان سے بہتر رفاقت یعنی کمپنی یا دوستی کس کی ہو سکتی ہے ان سے بیٹر لوگ کون ہو سکتے ہیں پھر آگے رکو نمبر دس ہیں آیا نمبر سیونٹی ون سے سیونٹی سکس تک اس میں راہ حق میں جنگ اللہ کے راستے میں جنگ کرنا اور کمزوروں کی مدد کا حکم دیا گیا ہے فرمایا ایمان والوں مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو کبھی بھی وقت آ سکتا ہے اس کے لیے تیار رہو یہ منافقوں کا طریقہ ہے کہ جنگ سے الگ رہتے ہیں اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے جب جنگ کے وقت کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کوئی پرابلم آ جاتا ہے ہار ہو جاتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم بچ گئے اچھا وہ ہم گئے نہیں اچھا وہ ہم بچ گئے جاتے تو ہمارا بھی یہی حال ہوتا اگر اہل ایمان کو کامیابی ہوتی ہے تو حسرت بھی کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے کیونکہ ان کو غنیمت کا مال مل رہا ہے اسپوائلس مل رہے ہیں تو ہمیں بھی مل جاتے ہیں کاش ہم بھی بھی کامیابی بھی ہوتی ہے اور ہمیں اسپوائلس بھی مل جاتے ہیں تو حسرتیں کرتے ہیں یہ منافقوں کا کام ہوتا ہے آگے فرمایا مظلوم کمزور اور بے بس مردوں عورتوں اور بچوں کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہو جو بھی بے بس لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں عورتیں ہیں مظلوم ہیں جن جن پہ ظلم کیا جا رہا ہے آج ان کی مدد کے لیے ہمیشہ کھڑے رہو کیا تمہیں ان کی چیخ و پکار سنائی نہیں دیتی کیا چیخ پکار نہیں پہنچ رہی ہے تم تک تم دیکھ رہے ہو سن رہے ہو کہ وہ اللہ سے غائبی مدد اور نصرت کے لیے کیسی پکار رہے ہیں کیسے پکار پکارے چیخ رہے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے کسی کو بھیجے آگے فرمایا ایمان والے اللہ کے راہ میں جنگ کرتے ہیں اور کافر تاغوت اور تاغوتی طاقتوں کے راستے میں جنگ کرتے ہیں وہ بھی جنگ کرتے ہیں جو کافر ہیں وہ بھی جنگ کر رہے ہیں اور ایمان والے بھی جنگ کر رہے ہیں لیکن ایمان والے اللہ کے راستے میں جنگ کر رہے ہیں اور کافر تاغوتی طاقتوں کے راستے میں جنگ کر رہے ہیں تم شیاطین کی مددگاروں سے جنگ کرو گھبراؤ نہیں کیونکہ شیطان کی چال بہت کمزور ہے پھر آگے رکو نمبر گیارہ ہے آئے نمبر سیونٹی سیون سے لے کے ایٹی سیون تک جس میں منافقین کے حالات کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ایمان کے بارے میں ساتھ ساتھ سلام کے جو تقاضے سلام کس طرح کیا جائے اس کے بارے میں ہیں فرمایا کہ منافقین کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جب تک جنگ کا حکم نہیں ہوا تھا اس وقت تک وہ اپنی منافقت پر پردہ ڈالنے کے لیے جنگ میں شرکت کے لیے بڑی بے قراری کا اظہار کرتے تھے جب جنگ کا آرڈر نہیں آیا تھا تب کہتے تھے کہ کب جنگ شروع ہوگی اور ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے لیکن جب جنگ کا حکم آ گیا تو جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا اس طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اسلام کے دشمنوں سے یہ منافقین ڈرنے لگے حالانکہ موت تو اپنے مقررہ وقت پر ہی آ کر رہے گی خواہ و مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہوں اور ان منافقوں کی بے ایمانی کا یہ حال ہے کہ کامیابی کو اللہ کی طرف منسوب کرتے اگر کامیاب ہو جاتے فتح حاصل ہوتی ہے تو کہتے یہ اللہ کی طرف سے تھا اور اگر ناکامی ہو جاتی تو پھر کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ناکامیابی بھی حالانکہ خیر و شر سب اللہ کی طرف سے ہیں آگے فرمایا اللہ کا ارشاد ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو در حقیقت اس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو ان کو نصیحت کرو لیکن نہیں مان رہے تو چھوڑ دو ان کو اللہ کے حوالے کر دو اللہ دیکھ لے گا منافقین زبان سے تو اطاعت کا اقرار کرتے ہیں مگر راتوں کو اپنے گھروں میں مجلسیں جما کر مخالفانہ سازشیں کرتے ہیں سامنے تو بہت اچھے رہیں گے ایسے دکھائیں گے کہ ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ ہیں لیکن رات کو اپنی مجلسوں میں پھر وہ سازشیں کرنا شروع کرتے کچھ پلاننگ بنانا شروع کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف پھر فرمایا کہ قرآن ہر انسان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس میں غور و فکر کریں اس کا مطلب جو شخص قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتا وہ گویا قرآن کا مطالبہ پورا نہیں کرتا اس لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھے صرف پڑھنا کافی نہیں ہے ریسائٹیشن کافی نہیں ہے اس کا ثواب تو ملے گا لیکن مطالبہ یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے اس پہ غور و فکر کیا جائے تو غور و فکر اس وقت آئے گا جب آپ سمجھیں گے اس کو جو شخص قرآن مجید پر غور کرے گا وہ معلوم کرے گا کہ یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہے یہ اللہ ہی کا کلام ہے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہوتا تو یقیناً وہ اس میں بے شمار اختلافات پاتے لیکن قرآن میں کوئی بھی اختلافی بات نہیں نو نو کانٹراڈکشن ایک بھی کانٹراڈکٹری بات آپ کو نہیں ملے گی پھر جنگ کے احکام کی طرف مضمون شروع ہو جاتا ہے کہ جب کبھی امن یا جنگ کی کوئی خبر سننے میں آئے جنگ ہونے والی ہے یا جنگ یہاں پر شروع کرنے کا ارادہ ہے تو لوگوں میں نہ پھیلاؤ نہ تو افراتفری مچ جائے گی بلکہ کیا کرو ذمہ دار لوگوں تک پہنچاؤ جو ذمہ دار لوگ ہیں حاکم ہیں امیر ہیں ان تک وہ بات پہنچاؤ نہ کہ لوگوں میں افواہیں پھیلانا ہو سکتا ہے وہ افواہ ہو جو شخص حق کی تائید میں کوئی کلیم خیر کہے گا اس کو اس میں سے حصہ ملے گا اور جو کوئی حق کے مخالف میں کوئی کلیم شر زبان سے نکالے گا اس کو اس میں سے حصہ ملے گا تو جو بھی کوئی بات زبان سے نکال رہا ہے وہ سوچ سمجھ کے نکالے کہ خیر کی بات نکال رہا ہے یا شر کی بات کیونکہ اس میں حصہ ہے اس کا اس کی پکڑ ہے اگر وہ شر کی بات نکال رہا ہے آگے فرمایا موافق سے واسطہ ہو یا مخالف سے حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی سلام کرے تم کو تو اسے اس سے بہتر طریقے سے سلام کا جواب دو یا کم از کم ویسے ہی جواب دو یعنی کسی نے آپ کو السلام علیکم کہا تو ایٹ لیسٹ وعلیکم سلام کہے یا اس سے بہتر جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس سے بہتر جواب دیں یا کم از کم وعلیکم السلام تو کہیں یاد رکھو سب کو اللہ ہی کی طرف پہنچنا ہے اور جو کام تم جس جذبے سے کرو گے وہ اسے دیکھ رہا ہے اور جو کام کرو گے اسی جذبے سے کرو کہ تمہیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے اور اللہ اس کا حساب لینے والا ہے پھر اس کے بعد رکو نمبر بارہ ہے آیا نمبر ایٹی ایٹ سے لے کے نائنٹی ون تک جس میں صلح و جنگ کے اصول بتائے گئے ہیں فرمایا منافقوں کے بارے میں دو رائے نہ رکھوں اب یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کو حدیث کی طرف جانا پڑے گا کہ کیا ہوا تھا منافق کے بارے میں کیا دو رائے تو اس کی تفسیر تو الگ الگ آتی ہے لیکن میں ایک تفسیر آپ کو بتا دیتی ہوں ویسے ہم جب دیکھتے ہیں تو تفسیر ہمیں بہت ساری مل جاتی ہے اس کے بارے میں ایک تفسیر یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ یہ آیت مکہ کے کچھ لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن وہ مشرقوں کو غالب کرنا چاہتے تھے یعنی مشرقوں کے ساتھ رہ گئے تھے اور انہوں نے اسلام تو قبول کیا تھا وہ اپنی کسی ضرورت سے مکہ سے نکلے تو اس وقت کہنے لگے کہ اگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہوگی تو کوئی حرج نہیں کوئی پرابلم نہیں اگر وہ ہمارے سامنے آ گئے تو مومنوں کو جب ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں چنانچہ ان میں سے ایک جماعت یہ کہنے لگی یعنی صحابہ کی جماعت میں سے کہ ان نام ارادوں کے پیچھے جاؤ اور انہیں قتل کر دو کیونکہ یہ مشرقوں کے ساتھ ہیں یہ تمہارے دشمن کو تم پر غالب کرنا چاہتے ہیں تو مومنوں کی جو دوسری جماعت تھی وہ کہنے لگے صبح اللہ کیا تم ایسے لوگوں کو قتل کرنا چاہتے ہو جو تمہاری ہی طرح مسلمان ہیں تو مسلمانوں کو تم قتل کرنا چاہتے ہو میں اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہوں کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی اور اپنے گھروں کو نہیں چھوڑا اور اس وجہ سے تم ان کے خونوں اور مالوں کو حلال سمجھنے لگے ہو تو دو طرح کے گروپ بن گئے ہیں صحابہ کے اندر یعنی مومنوں کے اندر ہی دو گروپ بن گئے منافقوں کے بارے میں یا پھر ایسے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اسلام قبول کیا لیکن وہ مشرقوں کے ساتھ رہ گئے قوم کے ساتھ رہ گئے اس طرح مسلمان دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے درمیان موجود تھے جب یہ باتیں چل رہی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک ان میں سے کسی کو کسی بات سے روکا نہیں جو دو دونوں طرح کے بات کر رہے تھے ان کے درمیان کچھ کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب اسی موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ فما لکم فی منافقی نفیتیں تو کیا سبب ہے کیا وجہ ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو تو تب یہ آیت نازل ہوئی اور بھی تفسیریں ملتی ہیں تو اب اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ساری تفسیروں کو لے لے اسی لیے فرمایا گیا کہ منافقوں کے بارے میں تم دو رائے نہ رکھو ان کی پرکھ یہ ہے پہچان یہ ہے کہ وہ ہجرت کر جائے اور دشمنوں کے ساتھ نہ رہیں تو انہیں اپنا مخالف نہ سمجھو ورنہ جو کوئی دشمنوں کے ساتھ رہے گا وہ دشمن ہی سمجھا جائے گا ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو وہ حقیقت میں دشمن کے ساتھی ہیں البتہ دو طرح کے لوگ مستشن ہیں ہاں دو طرح کے لوگ ان کے اوپر کوئی یہ نہیں یہ پابندی کے تم ان سے دوستی نہ کرو وہ کون لوگ ہیں اول تو یہ لوگ کہ وہ جو کسی ایسے گروہ کے پاس چلے جائے جس کے ساتھ تمہاری صلح ہو گئی ہے یعنی تم نے کچھ معاہدہ کیا ہوا ہے صلح کیا ہوا ہے اور وہ ان کے ساتھ ہیں تو ان سے پھر دشمنی نہ رکھوں دوسرے وہ لوگ جو نہ طرف دار ہو جائیں یعنی نہ ان کی طرف سے لڑنا چاہتے ہیں اور نہ تمہارے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں نہ تم سے لڑنا چاہتے اور نہ دشمن کا ساتھ دینا چاہتے لیکن صرف وہ ان کے ساتھ اپنی قوم ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ صرف کھڑے ہیں وہ لڑائی کرنا نہیں چاہتے ہمارا واضح قانون یہ ہے کہ تم ان لوگوں کے خلاف ہتھیار نہ اٹھاؤ جو تمہارے خلاف ہتھیار اٹھانا نہیں چاہتے ہاں لیکن جو لوگ تمہارے خلاف ہتھیار اٹھائے تو ان کے خلاف تم بھی ہتھیار اٹھاؤ یہ تو کامن کوئی بھی ہو تو یہی آڈر کرے گا کہ جو ہتھیار تمہارے خلاف اٹھا رہا ہے تو تم ان کے خلاف اٹھاؤ اس میں کیا غلط بات کی گئی ہے لوگ اس پہ ایشو اٹھاتے ہیں کہ دیکھو ہتھیار اٹھانے کا آ گیا ہے کوئی بھی جنگ ہو آج کل بھی جو جنگیں چل رہی ہے وہ کیا امیر یہ آڈر نہیں دیتا کہ ان کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ کیا یہ کہتا ہے کہ تم ایک کونے میں جا کے کھڑے ہو جاؤ اگر وہ ہتھیار اٹھا اٹھا رہے کوئی بھی جنگ ہو یہی کہا جائے گا کہ اگر کوئی ہتھیار تمہارے خلاف اٹھاتا ہے تو تم ان کے خلاف اٹھاؤ اگر کوئی نہیں اٹھاتا تو تم خواہ ان کے پیچھے نہیں جاؤ ان کے خلاف نہ اٹھاؤ جنگ نہ کرو لیکن جو جنگ سے نہ رکے تو پھر ان کے خلاف تم جنگ کر سکتے ہو تمہاری طرف پیغام صلح نہ بھیجیں اور اپنا ہاتھ نہ روکے اگر ایسے لوگ جو صلح کا پیغام بھی نہیں تمہارے ساتھ بھیج رہے تمہارے پاس اور اپنا ہاتھ بھی نہ روک رہے ہیں جنگ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پکڑو اور پوری طرح ان کا مقابلہ و مقاتلہ کرو یہ کامن جنگ کے سارے رولز میں آتا ہے وہ مسلمانوں کے رول ہو یا غیر مسلموں کے رول ہو اس میں کوئی غلط بات نہیں کی گئی ہے اسلام ٹیررزم کا مذہب نہیں ہے جس کے ساتھ جنگ جو جنگ کرنا چاہتا ہے ان کے ساتھ جنگ کی جائے اور وہ بھی قاعدے قانون آئیں گے کسی کے ساتھ بھی نہیں وہ آپ بھی مقرر کرے گا اور وہ سارے قاعدے آتے ہیں اس کے اندر رکو نمبر تیرہ ہے آیا نمبر نائنٹی ٹو سے لے کے نائنٹی سکس تک مسلمانوں کے ہاتھ سے مسلمانوں کا قتل اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ بغیر حالت جنگ کے وہ کسی کو دیدہ داراستہ قتل کر دے وہ کوئی بھی ہو غیر مسلم کیوں نہ ہو تو بنا وجہ کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا جنگ کی حالت میں علاوہ ایسا نہیں کہ بغیر کسی وجہ سے اس کو قتل کیا جائے یا تو کوئی ریزن ہونا چاہیے کہ وہ اس کو قتل کرنے آیا تھا تو وہ پھر الگ بات ہوگی لیکن بنا وجہ کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا ایک مسلمان جان بوجھ کر کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے لیے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب اور اللہ کا غضب بھی ہے غصہ بھی ہے اور اللہ کی لانت ہے اس کے لیے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے مار ڈالے یعنی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو غلطی سے یا غلطی سے تیر لگ گیا غلطی سے شوٹ کر دیا تو اس کو اس کا خون بہا ادا کرنا ہے یعنی ایک مومن غلام جو ہوگا اس کو آزاد کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ اس کو دیت بھی ادا کرنی ہوگی ہاں لیکن اگر وارث دیت معاف کرتے تو وہ الگ بات ہے اور ساتھ ساتھ دو مہینے کے پے در پہ روزے رکھنے ہوں گے دو مہینے کے کنٹینیو روزے وہ رکھنی ہوگی آگے فرمایا جہاں تک اللہ کی راہ میں لڑنے کا تعلق ہے اس کا یقیناً بڑا اجر ہے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کے درجے کو وہ لوگ ہرگز نہیں پہنچ سکتے جو مجاہد نہیں ہیں یعنی جو گھر میں بیٹھے رہنے والے ہیں وہ اس اجر کو نہیں پہنچ سکتے جو گھر سے باہر نکل کے جنگ کرے رکو نمبر چودہ ہیں آئے نمبر نائنٹی سیون سے لے کے ہنڈریڈ تک اس میں اسلامی ریاست یعنی اسلامی اسٹیٹ کے طرف ہجرت کرنے کا حکم اس کے بارے میں ہے اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کفر کے سرزمین میں بلا وجہ رہنا بہت بڑا ظلم ہے اسلامی حکومت کے قائم ہونے کے بعد کفر کے علاقے سے ہجرت کر کے آنا ضروری ہے یعنی کفر کی سرزمین ایسی سرزمین جہاں پر اسلام کے جو قانون ہیں وہ فالو کرنے ڈفیکلٹی ہو رہی ہے تو ایسی جگہ نہ رہو وہاں سے ہجرت کرو ہاں لیکن کوئی کمزور ہے بوڑھے ہیں عورتیں ہیں وہ اس حکم سے مستشنا ہیں ایکسیپشن ہیں جنہیں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے یعنی کوئی آپشن ہی نہیں کہ وہ اس زمین سے کفر کی زمین سے جہاں پر وہ اپنے دین کو فالو نہیں کر سکتے ایسے زمین سے نہ نکل سکیں ان کے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے کہ وہ اس زمین سے نہ نکلے لیکن اگر نکل سکتے ہیں اور پھر بھی نہ نکلے تو وہ پھر بہت بڑا ظلم ہے ان کو ہجرت کرنی ہوگی ہجرت کے نیت سے گھر سے نکلنے والے اگر راستے میں مر جائے ابھی ہجرت کرے راستے میں کسی وجہ سے موت آ جائے بیماری کی وجہ سے یا کسی اور ریزن کی وجہ سے تو اسے اس کو وہ اجر ملے گا ہجرت کا اجر وہ مل جائے گا اللہ کی زمین بہت وسیع ہے بہت چوڑی ہے اگر اپنا وطن چھوڑ کر نکلو گے تو نئی نئی رہنے کی جگہ یعنی ریسیڈنس آپ کو مل جائے گی اور معیشت کے نئے نئے سامان بھی پاؤ گے اور یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے ہسٹری میں کہ ایون کرسچن کا جو ایریا تھا وہاں پر بھی مسلمانوں نے ہجرت کی تھی جہاں پر ان کو اسلام کے رولز فالو کرنے میں کوئی دقت نہیں تھی تو ایسی بھی جگہ انہوں نے سب سے پہلے جو ہجرت ہوئی تھی وہ کرسچن کے جگہ پہ تھا یعنی کرسچن کے مقام پر تو وہ بھی ہے کہ جہاں پر اسلام کو فالو کیا جا سکتا ہے پراپرلی تو وہاں رہنے کوئی حرج نہیں لیکن ایسی جگہ جہاں پر ڈفیکلٹیز آئی ریسٹرکشن آئے تو وہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہوتا ہے بشرط کے کوئی مستشنا کیس آئی ہو آگے رکو نمبر پندرہ ہے آیا نمبر ایک سو ایک سے ون ہنڈریڈ ون سے لے کے ون ہنڈریڈ فور تک جس میں دوران جنگ نماز کی کیفیت بتائی گئی ہے یعنی جنگ کے دوران جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں جسے صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے سفر کی حالت میں اور جنگ کے دوران نماز کثر کر لینی چاہیے شارٹ ہوگی نماز یا تو تم سفر کر رہے ہو یا جنگ جنگ بھی کرتے تو کیا کرتے سفر کی حالت میں ہی ہوتے ہیں نا تو اس وقت شارٹ کیا کرے نماز کو حالت جنگ میں کثر نماز کی ادائیگی کا مکمل طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ ہم یہاں پر نہیں ڈسکس کریں گے وہ بہت زیادہ ڈیٹیل آئے گی اس کی تو وہ پورا بیان کرنے کے بعد کس طرح نماز ادا کرنی ہے یہ قرآن سے اور حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے الگ الگ طریقے بتائے گئے ہیں کیونکہ سچویشن جنگ کی الگ الگ ہوتی ہے کبھی بہت زیادہ شدید ہوتی ہیں کبھی کم ہوتی ہیں اس حساب سے نماز ادا کی جائے گی تو اس کے ادائیگی کے الگ الگ حدیثیں بھی ملے گی اور علماء نے بھی کچھ طریقے بتائے فرمایا مسلمانوں کو کبھی بھی اپنے دشمنوں سے غافل نہیں رہنا چاہیے اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھنا چاہیے ابھی جنگ کی حالت میں نماز بھی پڑھیں تو بھی ہتھیار اپنے ساتھ لگا کے رکھیں اپنے ساتھ رہنا چاہیے نماز کی حالت میں بھی جب جنگ کر رہے ہو جنگ کی حالت میں ہو تو نماز پڑھتے وقت اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں غافل نہ ہوں نماز کا اہتمام ہر حال میں کرنا چاہیے وہ جنگ کی حالت ہو سفر کی حالت ہو یا حضر کی حالت ہو گھر میں ہو کیونکہ نماز مسلمانوں پر پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے فرض کی گئی ہے نماز وقت پہ پڑھنا جان بوجھ کے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے لوگ ڈیلے کر دیتے ہیں یہ ڈیلے کرنا الاؤ نہیں ہے کوئی ایسی کیس آتی ہے جس کی وجہ سے ڈیلے کیا جا سکتا ہے جیسے ہاسپٹل میں ہے کچھ شدید تکلیف ہو رہی وہ الگ بات ہے لیکن خواہ مخواہ نماز ڈیلے نہیں کی جائے گی اپنے وقت پر ادا کی جائے گی اور نماز کے بعد بھی کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے ذکر اذکار نہیں چھوڑیں نماز کے بعد کے بھی ہر نماز کے بعد جو ذکر بتائے گئے ہیں جیسے کلس پڑھنے ہیں وغیرہ وہ پڑھا کرے ایون جنگ کی حالت میں ہو یا حضر کی حالت میں ہو اس کے نماز کے بعد کے بھی اذکار پڑھتے رہیں اللہ کو یاد کرتے رہیں یہ منافقوں کی عادت ہوتی ہے کہ نماز یہاں سلام نہیں پھیرے اور اٹھ گئے جھٹ سے یہ نہیں کریں یہ منافقوں کی عادت ہے تو اس کو یاد رکھیں کہ نماز کے بعد بھی تھوڑا ٹائم بیٹھ کے کچھ نہ کچھ ذکر اذکار یا اگر ٹائم نہیں ہے تو کھڑے بیٹھے اٹھ کے پہلوؤں پہ تھوڑا بہت ذکر اذکار کرتے رہیں اس کے بعد رکو نمبر سولہ ہے آیا نمبر ون ہنڈریڈ فائیو سے لے کے ون ہنڈریڈ ٹویلو تک اس میں فیصلہ ہر حال میں عدل و انصاف سے کیا جائے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے فیصلہ کرنا ہے تو عدل اور انصاف کے ساتھ کوئی بھی فیصلہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کے ذریعے آپ حق و عدل قائم کریں لہٰذا ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں جو چاہتے ہیں کہ آپ انصاف و حقیقت کے خلاف فیصلہ کریں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ تم حقیقت کے خلاف فیصلہ کرے لیکن تم ان لوگوں کی پرواہ نہ کرو فیصلہ کرنے والے کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ غیر مسلم کے مقابلے میں مسلمانوں کی بے جا رعایت کرے یعنی اگر غیر مسلم حق پہ ہے تو اس کا ساتھ دو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان اس لیے میں غیر مسلم کے خلاف بات کروں یہ بھی نہیں کرے ہمارا اسلام عدل سکھاتا ہے بھلے ہی وہ غیر مسلم کے ساتھ کیوں نہ ہو تو اگر مسلمان اگر کچھ غلط کام کر رہا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کا سائڈ لینا شروع کریں اسی طرح مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہم مذہب ہونے کی وجہ سے مسلمان مجرم کی غیر مسلم کے مقابلے میں مدد کرے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے نہ ہی فیصلہ کرنے والا اور نہ ہی مسلمان یہ کر سکتا ہے کہ وہ کبھی بھی جو حق پہ ہے اس کا ہی ساتھ دے وہ بھلے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو اس کی مدد کرے پھر آگے فرمایا جس شخص پر ہدایت واضح ہو جائے اور پھر وہ اس سے پھر جائے تو اس نے بدبختی کی راہ اختیار کی اللہ کا قانون ہے کہ جو شخص جیسی راہ پسند کرتا ہے ویسے ہی نتیجے تک پہنچا دیتا ہے اللہ اس کو جیسا چاہو گے جو راہ چاہو گے اللہ اس کی طرف تم کو پہنچا دے گا اس کے بعد نمبر نمبر سیونٹین آیا ون ہنڈریڈ تھرٹین سے لے کے ون ہنڈریڈ ففٹین تک جس میں شیطان کے وسوسے سے اندازی کے بارے میں بتایا گیا ہے شیطان اور اس کے ہم نوا یعنی جو ان کے جو ساتھی ہیں شیطان کے ان کے بڑے وسوسے سے اندازی یہ ہیں کہ وہ تمہیں حقیقت اور عمل سے ہٹا کر باطل اور جھوٹی امیدوں میں مگن کر دے حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو وہ گمراہ کر رہے ہیں یاد رکھو ان سے زیادہ مشورے اور سرگوشیاں اچھی نہیں ہیں ایسے لوگوں سے جو شیطان کے ساتھی ہیں ان سے زیادہ سرگوشیاں نہیں کرو اور ویسے بھی کسی اور سے بھی بنا وجہ کی سرگوشیاں کانا پھوس کرنا اچھی بات نہیں ہے اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی ہاں ان لوگوں سے مشورہ یا سرگوشیاں کر سکتے ہیں جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلاح کرنے کو کہیں تو ان سے سرگوشیاں کی جا سکتی ہیں جو سیدھی راہ پا لینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کریں گے اور مومنوں کی راہ کے علاوہ کوئی اور راہ اختیار کرے گے تو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے اور یہ بدترین مقام ہے جہنم پھر رکو نمبر ایٹین ہے آیا نمبر ون ہنڈریڈ سکسٹین سے لے کے ون ہنڈریڈ ٹوینٹی سکس تک جس میں بتایا گیا ہے کہ مشرق کی بخشش نہیں ہوگی جو شرک کرنے والا ہے اس کی بخشش نہیں ہے فرمایا اللہ تعالیٰ مشرق کو ہرگز نہیں بخشے گا اس کے سوا جس کو چاہے گا بخش دے گا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ دور گمراہی میں جا پڑا یہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنائے ہوئے ہیں سرکش شیطان سے مدد مانگتے ہیں شیطان ان کو دھوکے اور فریب کے وعدے دلاتا ہے اس کے جو وعدے ہوتے ہیں دھوکے اور فریب کے سوا کچھ نہیں ہے وہ انہیں گمراہ کرتا ہے اور جھوٹی امیدیں دلاتا ہے اور الٹے کام سکھاتا ہے اللہ کی تخلیق میں تبدیلیاں کرواتا ہے اللہ کی تخلیق میں تبدیلیاں کیسے کرواتا ہے شیطان مثلا مرد کا عورت سے مشابہت یا عورت کا مرد کی طرح مشابیت کرنا عورت مردوں کی طرح لباس پہننا شروع کر دے یا مرد عورتوں کی طرح لباس پہننا شروع کر دے یا ان کی طرح کچھ کرنا شروع کر ہے جیسے آدمی کان کی بالیاں وغیرہ پہننا شروع کر دیتا ہے اور کئی چیزیں آتی ہیں جیسے ہومو سیکشولیٹی جو ہے تو وہ کرنا شروع کر دیں پھر ایبروز وغیرہ بنانا اللہ کی تخلیق میں وہ چینجز کر رہے ہیں ٹیٹو لگوانا جو پرماننٹ ٹیٹو وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کرواتے ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جو یہ ساری چیزیں کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جبکہ نیک عمل کرنے والے مومنوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کرے گا کہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے جو بھی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت ہو وہ اچھی جزا پائے گا اچھا عمل کر رہا ہے اچھی جزا ملے گی بشرط یہ کہ صاحب ایمان ہو ایمان کے ساتھ یہ نہیں کہ جو مشرق یا کافر ہے وہ اچھے عمل کر رہا ہے تو اس کی اس کو جزا ملے گی اس کی جزا اس کو اللہ دنیا میں دے دیتا ہے لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اس کا اور وہ نیکوکار بھی ہوگا صاحب ایمان ہوگا اس شخص سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے حکم کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف کی ملت کی پیروی کرتا ہو جو خلیل اللہ بنے تھے تو ایسے لوگوں کے لیے وعدہ ہے اللہ کا رکو نمبر نائنٹین ہے آئے نمبر ون ٹوینٹی سیون سے لے کے ون تھرٹی فور تک جس میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کے بارے میں جو شرائط ہے پولیگیمی کی جو شرائط ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور دوسرے بھی احکام آئیں گے اب سلسلے بیان پھر عورتوں کے حقوق کی طرف پھیر دیے گئے یہاں سے بات آ گئی مشرق کی بخشش نہ ہوگی اور بہت سارے ہم نے مسئلے مسائل دیکھے اب پھر سے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا ہے چونکہ یہ صورت ہی سور نسا ہے عورتوں کے بارے میں دور جاہلیت میں صورت حال یہ تھی کہ اگر یتیم لڑکی خوبصورت ہوتی اور مالدار ہوتی پیسے والی ہوتی تو سرپرست مال کی لالچ میں خود اس سے نکاح کر لیتا ہے اس لیے نہیں کہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے بلکہ لالچ میں اس سے پیسے مل جائیں اس سے کچھ دولت مل جائے اور وہ خوبصورت بھی ہے اس لیے اس سے شادی کر لیتا یا کسی دوسرے سے اس شرط پر نکاح کرتا کہ مال کا ایک حصہ اسے مل جائے کسی کو کہتا کہ یتیم جو ہے وہ میرے پاس ہے میں اس کا سرپرست ہوں تم اس سے شادی کرو لیکن اس کے جو جائیداد ہے پراپرٹی ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی دے دو اس لیے وہ کسی اور سے اس کی شادی کروا دیتا اول تو یتیم بچیوں کا نکاح ہونے ہی نہیں دیتے پہلی بات اس کی شادی ہی نہیں کرواتے تھے تاکہ اس کے مال سارے ان کے قبضے میں ہوں اور اگر وہ شادی کرتے تو ڈر یہ تھا کہ شوہر مال کا مطالبہ کرے گا اس کا تو پھر اس لیے وہ شادی ہی نہیں کرواتے تھے اس کی قرآن نے اس کھلے ظلم سے روکا ہے عورتوں کے حقوق بتائے گئے ہیں کہ اس کی شادی کروا دو آگے بتایا کہ بیوی کو اپنے شوہر سے زیادتی اور بے پرواہی کا ڈر ہے کہ شوہر زیادتی کرے یا پھر اس کو طلاق دے دے یا پھر ایسا ہو کہ وہ ابھی میرے طرف توجہ ہی نہیں کرے اور پھر اس طرح ہوتا ہے نا کہ مینوپاؤزل ٹائم ہوتا ہے تو مینوپاؤز ٹائم کے وقت کیا ہوتا ہے جب عورت کے بینسز اسٹاپ ہو جاتی ہیں تو زیادہ آدمی توجہ نہیں کرتا ہے اس کی طرف یا کسی طرح اس کی بے توجہ ہو جاتی ہے تو شوہر کو خوش کرنے کے لیے اپنے حق میں سے یعنی اس کا نان نفقہ جو ہے جو دیتا ہے ہر مہینے اس کو جتنا اس سے کچھ کم کر دے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس طرح صلاح کی جا سکتی ہے اس میں حرج نہیں ہے کوئی لیکن اصل بات یہ ہے کہ مال و دولت کی خواہش ہر انسان میں فطری ہے کہ وہ مال و دولت چھوڑنا نہیں چاہتے انسان اور اگر تم احسان کرو اور تقوا اختیار کرو تو بے شک اللہ اس سے خوب خبردار ہے آگے فرمایا تم ہرگز نہیں استطاعت رکھ سکو گے کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کر سکو یعنی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو تم ہرگز اس میں استطاعت نہیں رکھ سکتے کہ تم چاروں کے ساتھ عدل کر سکو ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کی صورت میں اولین شرط عدل کی ہے اگر عدل کر سکتے ہو تو ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکتے ہو دو رکھ سکتے ہو تین یا چار چار سے زیادہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی باتیں تمہارے اختیار میں ہیں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا ہے ایک کو کچھ لا کے دیے تو دوسری یا تیسری اور چوتھی سب کو لا کے دینا ہوگا اور کسی ایک کی طرف بالکل نہ جھک جاؤ تمہیں کتنی بھی پسند ہو تو بھی تمہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کی طرف ہی جھک کے رہ جاؤ اور دوسری کو چھوڑ دو کسی کو بھی لٹکی نہ چھوڑو لٹکتا چھوڑنا یعنی کیا نہ ہی اس کو نان نفقہ دے رہا ہے اور نہ ہی اس کے پاس جا رہا ہے اور نہ ہی ان سے کوئی کانٹیکٹ ہے کچھ نہیں لٹکا ہوا چھوڑا ہے نہ طلاق دے رہا ہے نہ حقوق ہے وہ بھی وہ ادا نہیں کر رہا ہے تو لٹکتا کسی کو نہیں چھوڑا جا سکتا کسی بھی بیوی کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت تاکیدی حکم ہے اس سے ہر حال میں ڈرتے رہو آگے فرمایا جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو اس بات کو مت بھولو کہ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں بالکل وہ نیست و نابود تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لا کھڑا کر دے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرو آگے فرمایا اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا نہ مانگو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمیں دعا سکھائی گئی رب نہ آتی نہ پھر دنیا حسنا و فل آخرت حسنا وقین بننا دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگو دونوں چیزیں مانگو وہ سب کچھ دے گا اس کے پاس دنیا بھی مانگو گے وہ بھی دے گا اور آخرت مانگوں گے وہ بھی دے گا اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے پھر رکو نمبر بیس ہے آیا نمبر ون تھرٹی فائیو سے لے کے ون فورٹی ون تک جس میں مسلمان کی سچی گواہی کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ساتھ ساتھ منافقین کی کجروی ان کی ٹیڑھے پن کے بارے میں کہا گیا کہ مسلمان کو چاہیے کہ انصاف پر قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جائیں شہادت دینے والے بن جائیں اگرچہ سچی گواہی خود ان کی ذات کے خلاف ہو ان کے اپنے خلاف خود کے خلاف ہو یا ان کے ماں باپ کے خلاف ہو گواہی دینے میں نہ تو کسی کی دولت کی پرواہ کرے کہ یہ امیر ہے اس کے خلاف میں اگر گواہی دوں تو کیا ہوگا یہ تو امیر کے خلاف میں نہیں گواہی دے سکتا اس کی پرواہ نہیں کرے اس کی دولت کی پرواہ نہ کرے اور نہ ہی کسی کی غربت پر ترس کھائے کہ یہ غریب ہے بیچارہ کیوں اس کے خلاف میں گواہی دوں اگر وہ غلط ہے تو اس کے خلاف بھی گواہی دو جو بات کہے وہ صاف صاف کہے گھما پھرا کر نہیں کہے ہیرا پھیری کر کے بات نہ کرے اور گواہی دینے سے انکار بھی نہ کرے آگے فرمایا اچھے عادات اس وقت پیدا ہو سکتے ہیں جب پختہ ایمان پکا ایمان دل میں جم جائے تو اچھے عادات تم میں آ جائیں گے تو پکا ایمان پہلے لانے کی کوشش کریں وہ ایمان کامل ایمان نہیں جس میں استقامت نہ ہو کبھی کر رہے کبھی نہیں کر رہے ایک کام شروع کر دے دین کا اور پھر چھوڑ دے تو استقامت ضروری ہے اللہ ہم سب کو دین پہ استقامت دے کبھی ادھر اور کبھی ادھر والی بات سے سیدھا راستہ نہیں ملتا پھر آگے فرمایا منافقوں کا طریقہ ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر اللہ کے دشمنوں کو دوست اور مددگار بناتے ہیں کیوں بناتے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ عزت ان سے چاہتے ہیں عزت حاصل کرنے کے لیے حالانکہ عزت تو سب اللہ کے پاس ہے اور آگے فرمایا جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کی آیتوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں نا اوروں کے بارے میں جنت کے بارے میں بہت سارے مذاق اڑائے جاتے یہ منافق اور کافر جو ہیں وہ اپنی مجلسوں میں یہ کام کرتے ہیں تو تم ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس بات کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے بزی ہو جائے دوسری اور بات کرنے لگے اگر وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو اس مجلس سے اٹھ جاؤ اور یہ بات نام میں بھی آئے گی جو پہلے ہی نازل ہو چکی تھی انسا کے پہلے نام نازل ہو چکی تھی اس لیے اس آیت میں بھی بتایا گیا ہے کہ یہ بات پہلے بھی تمہیں بتائی گئی تھی تو آگے بھی ہم پڑھیں گے جو پہلے ہی نازل ہو چکی تھی یہ بات کہ ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھو جہاں پر اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ورنہ کیا ہوگا تم بھی اس وقت یقیناً انہی میں شامل ہوگے گے تم بھی ویسے ہی ہوں گے تم نے حالانکہ زبان سے وہ بات نہیں کہی لیکن تم بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں ایسے مجلسوں میں بیٹھ کر بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے ایسی بات کرنے والے اللہ کا انکار کرنے والے اور اللہ کے آیتوں کا مذاق اڑانے والے کان کھول کے سن لے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کا اللہ جہنم میں جمع کرنے والا ہے منافق الگ تھلگ رہ کر تمہارے انجام کا انتظار کرتے رہتے ہیں اگر مسلمان کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم دل سے تمہارے ساتھ تھے تو مسلمانوں کو کامیاب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ دل سے تو تمہارے ساتھ تھے ہم نہیں آئے تو کیا ہوا لیکن ہمارا دل تو تمہارے ساتھ ہی تھا اور اگر کافروں کی جیت ہو جاتی ہے تو ان سے کہتے ہیں اس فتح میں ہم تمہارے ساتھ تھے ہم نے تمہارا ساتھ دیا تھا قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا پھر آگے لاسٹ رکو اس جز کا فائیو نمبر جز ففتھ جز کا لاسٹ رکو آتا ہے اکیس نمبر آیا نمبر ون فورٹی ٹو سے لے کے ون ففٹی ٹو تک جس میں منافقوں کے واضح نشانیاں بتائی گئی ہیں ان کے نشانیات کیا ہیں تو اپنے آپ میں بھی ہمیں چیک رکھنا چاہے کہ کہیں ہم میں تو یہ نشانیاں نہیں ہیں اور برائی کی تشہیر یعنی برائی کو مشہور کرنے کی منائی کی گئی ہے منع کیا گیا لیکن یہ جو برائی کی جو تشہیر ہے مشہور کرنا ہے وہ نیکسٹ جز میں آئے گا لیکن اس رکو میں جو بات بتائی گئی ہے وہ میں نے بتا دی آپ کو تو پہلے دیکھتے ہیں منافقوں کی جو واضح نشانیاں ہیں وہ کیا ہیں منافقوں کی کلیئر واضح نشانیاں یہ ہیں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے تم کو تو چھوڑو ان کا تو انٹینشن یہ ہے کہ اللہ کو تک دھوکہ دے دے ہلے بہانے سے حالانکہ وہ خود کو دھوکے میں گرفتار کر رہے ہیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی سے نماز پڑھنا ہے اس لیے پڑھنا ہے بس مسلمان ہے نا پڑھنا ہے سستی سے کھڑے رہتے ہیں ایکٹیولی نہیں کھڑے رہتے ہیں بس ایک بوجھ اتارنا ہے اس لیے کھڑے رہتے ہیں اپنے آپ کو چیک کرے اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے نیکی کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں صرف دکھاوے کا کام کرنے کے لوگ ان کی ہاہا کریں ان کی تعریفیں کریں اس کے لیے وہ نیک کام کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں یہاں سلام نہیں پھیرتے اور چھٹ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اڑ جاتے ہیں اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور کبھی وہ بھی نہیں کرتے اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں ذکر اسکار کا نام و نشان ہے ان کے زندگیوں میں نہ صبح شام کے اسکار ہیں نہ نماز کے بعد کے اسکار ہیں ہر دم تزبذب کا شکار ہے ڈاما ڈول ہے یہاں کے بھی نہیں وہاں کے بھی نہیں کبھی ادھر کبھی ادھر لا الہ و لا الہ اولائی نہ ان کی طرف یعنی نہ مومنوں کی طرف ہیں اور نہ ان کی طرف یعنی نہ کافروں کی طرف بیچ و بیچ مفاد پرس جہاں بھی ان کو فائدہ نظر آتا ہے مومنوں کا فائدہ نظر آیا مومنوں کے ساتھ چل دیے اگر کافروں میں فائدہ نظر آ رہا ہے تو کافروں کے ساتھ رہ گئے اس طرح مفاد پرست مفاد پرست لوگیں گے آگے فرمایا مسلمانوں اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ پھر فرمایا منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں فیدر کل اسفلی من النار سب سے نچلے گڑھے میں جہنم کے نچلے سے نچلے گڑھے میں یعنی کافروں سے بھی زیادہ سخت نچلے گڑھے میں ہوں گے سوائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے اور توبہ کر لیں توبہ کریں اور اصلاح اپنی کر لیں تو پھر ان کی توبہ قبول کی جائے گی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور اللہ کے فرما بردار بن جائے تو پھر وہ بھی مومنوں میں شامل ہوں گے اللہ کا ارشاد بڑا پیارا ہے یہاں پر آخر میں کہ تم شکر گزار اور ایماندار بن جاؤ تو کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر اس کو کیا پڑی ہے تم کو عذاب دینے کی تو اللہ عذاب دے کر کیا کرے گا کتنی پیاری بات کوشچن کے انداز میں اللہ نے کہا ہے کہ اس کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے کیا وہ خوش ہو رہا ہے تم کو عذاب دے کر گزار بندے بنو ایماندار بندے بن کے رہو وہ تو قدردان اور خوب علم رکھنے والا ہے اب یہاں پر ہمارا ففتھ جوس پانچواں پارا ختم ہو رہا ہے